سید انس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر اولے برسائے گئے اور سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو کہ روزے دار تھے نے یہ اولے کھانے شروع کر دیے کسی نے ان سے کہا کیا تم یہ کھا رہے ہو حالانکہ تم روزے دار ہو انہوں نے کہا بے شک یہ برکت ہیں حدیث نمبر انتیس سو پینتالیس مسند احمد